لكونن من الخاسرين فقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا فقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا فقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا لا اله الا انت لا اله من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم اغفر لنا فإنك خير الغافرين اللهم اغفر لنا فإنك خير الغافرين اللهم ارحمنا فإنك خير الراحمين اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتضل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير اے اللہ ہم بڑے خطا کاری اے اللہ ہم بڑے گناہ کاری اے اللہ ہم اصلاح خطی ہے اے اللہ por Moniureie. چھوٹ نہیں رہا ہے غیبت ان سے چھوٹ نہیں رہا ہے بندگائی ان سے چھوٹ نہیں رہی ہے اے اللہ حسد ہمارے دل سے نہیں نکل رہا ہے اے اللہ یہ شیطان ازلی ہمارا دشمن ہے اللہ یہ ایسا لٹے رہا ہے اور خاندان کو اے اللہ لوٹ لیتا ہے اے اللہ اے اللہ کی رات کی رحمت متوجہ ہو جائے ہمارے طرف اے اللہ ہمارے گناہوں سے زیادہ بڑا آپ کی رحمت ہے اللہ آپ تو بڑے رحیم و کریم ہیں اے اللہ ماں دک کے مار کے بچوں کو نکال دیتی ہے لیکن اللہ جو بچہ کمزور ہو سب سے زیادہ اس کی نگاہ رہتی ہے اے اے اللہ اللہ آپ ترمان سے زیادہ محبت کرتے ہیں اے اے اللہ اللہ کی کی عزت و جلال قسم رمضان کا مہینہ ہے ہے اے اے اللہ اللہ سات رات نبی کی بات کو سن رہے تھے اے اللہ اللہ ہمارا امام ایسا ہے کہ زمین پر اے اللہ تیرے نبی کی سنتوں کے پابند سب کے بڑے ولی اور زور اے اللہ اللہ اتنا بڑا مجمع اے اللہ سارا بن کے بیٹھا ہوا ہے معمولی معمولی انسان اے اللہ دیہات میں رہنے والا کتا پالتا ہے اس کا مالک جب کھاتا رہتا ہے تو بیٹھ کے اس کے سامنے دیکھتا رہتا ہے جب بچا ہوا کھانا ڈال دیتا ہے تو وہ مالک کے پاس کھا لیتا ہے کا مالک سو جاتا ہے لیکن وہ مالک کے گھر کی عبادت کرتا ہے اللہ ہاں، ہم تو اس لائق بھی نہیں ہمارے اندر اللہ اے اللہ کتنے گزرے گئے ہیں اللہ کتنے نافرمان ہو گئے آپ کی دھرتی کی رہتے ہیں آپ کے آسمان کی بکتے ہیں آپ کی نعمتوں سے مالا مال ہوتے ہیں لیکن ہر دن نافرمانی ہو رہی ہے ہم میں اللہ توبہ کرتے ہیں ہمارا ٹوٹ توبہ ٹوٹ جاتا ہے اے اللہ یہ چیتان ایسا لٹے رہا ہے اللہ ہمارے آمانوں کو برباد کر دیتا ہے اے اللہ بڑے گنگار ہے سرکار نے کار ہے ہے اللہ اللہ اللہ ہوئے مجرم ہم دنیا کا کوئی مجرم اقرار کر دیتا ہے تو اس کے ساتھ بھی اللہ اللہ اچھا ہو جاتا ہے اتنا بڑا مجمع کسی سخی کے دروازے پر چلے جائے تو وہ سخی میں دینے کو مجبور ہو جائے گا آپ حکم کے بھی آپ سرماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں اے اللہ آپ کے نبی اے اللہ اپنے نبی سے ہم محبت کرتے ہیں اللہ ہمیں اپنے شہر سے محبت ہے اے اللہ اے اللہ اتنی محبت کی بنا ہم یہاں جب ہوئے ہیں اللہ اے اللہ آپ تو گناہ میں لگے ہوئے ہیں اے اللہ اے اللہ آپ سے اقرار کرتے ہیں اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف ہمارے خطاؤں کو معاف اللہ دین اے اللہ دنیا سے ہم چلے جائیں گے ہمارا کچھ بھی نہ ماں کے پیٹ سے ہم لے کے آئے ہیں نہ آخرت میں ہم کچھ لے کے جائیں گے اللہ اے اللہ اے اللہ سے جو رشتہ اے اللہ جڑ گیا ہے اس مضبوط بنا دیجئے مضبوط رشتے کو اے اللہ مضبوط بنا دیجئے ہمارے عقیدے میں پختگی عطا فرما دے اے اللہ یہ نبی کی بات ہے اللہ اے اللہ تیرے نبی کی بات ہے کیسے جھوٹ ہو سکتی ہے جو لوگ جھٹلاتا ہے اللہ سے کیسے کی توفیق ہوتی ہے اے اللہ ہم وعدہ کرتے ہیں اے اللہ ہمارے اے اللہ حضرت کے سامنے اللہ اے اللہ آپ سے ہم سنتوں کے پابند بن جائیں گے آپ سے گناہ چھوڑ دیں گے اللہ غیبت کرنا چھوڑ دیں گے حسد کرنا چھوڑ دیں گے ریاکاری کاری کرنا چھوڑ دیں گے جان اور مال آپ کو خوش کرنے کے لیے لگائیں گے راضی ہو جائیے رمضان کا واسطہ قرآن کا واسطہ محبوب کا واسطہ محبوب کے روزے کا واسطہ محبوب کے کا واسطہ محبوب کی ریاض کا واسطہ آپ کی اس وسیع رحمت کا واسطہ اپنے شہر سے محبت کی بنا پر حاضر ہو گئے حدیث کی بنا پر حاضر ہو گئے اپنی مفرت کرانے کے لیے آ گئے اے اللہ لکھنا ہو کے پاک کرنے کے لیے آ گئے اے اللہ اے اللہ ہمارے نبی نے فرمایا اتائب من الزمبی کم اللہ زمب لہو گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہو اے اللہ پر مجمع کرتے ہیں اے اللہ آپ کی تفصیل میں توبہ کرتے ہیں اے اللہ آپ کے محبوب کے سامنے توبہ کرتے ہیں اے اللہ جن سے سے رشتہ اتنے لوگوں نے جوڑا ہے ان کے آج پر توبہ کرتے ہیں اے اللہ گناہ سے نفرت دلا دیجئے شیطان ہمارا عدلی دشمن ہے ہمارا ایمان اس پر جمع دیجئے اللہ ماں باپ کا فرما بردار بنا دیجئے بیوی بچوں کا خادم بنا دیجئے اے اللہ اپنے دربار میں بلا دیجئے اپنے نبی کے چوکٹ پر آدمی کا سکون بنا دیجئے اے اللہ اللہ لا کو انسان تیرے گھر کی چکر آج لگا رہے ہیں ہم کتنے بد بختے ہیں نہیں ہے اللہ لیکن تیرے ولی کے قدموں میں بیٹھے ہوئے ہیں اللہ تو اس کی لاج رکھ لے مولا تو اس کی لاج رکھ لے مولا تو اس کی لاج رکھ لے مولا آج کی تاک طاقات کا واسطہ آج آخری بیان کا واسطہ ہمارے دل کی دنیا کو بدل دے مولا دل کی دنیا دنیا کو بدلنے والا صرف ایک نظر کی بات ہے صرف ایک نگاہ کی بات ہے تیرے کرم کی بھیک مانگ رہے ہیں اپنی نفرت کے لیے اللہ سارے عالم کی مفرت کروا دے سارے انسانیت کی مفرت کروا دے سارے سماج کی مغفرت کروا دے اللہ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک انسان اگر جہنم میں گا تو انسان اللہ ہر انسان کو اللہ جہنم یار قبری فرما دے اے اللہ انسان کو مسئلہ فرما دے اے اللہ جو نوجوان اپنے ماں باپ کے ناراض ہے ماں باپ کے قدموں میں جھکا دے مولا ماں باپ کے قدموں میں جھکا دے مولا میں بھی خادم بنا دے مولا بہت ایسی وقت آئے کہ ہم سے ہمارے ماں باپ خوش ہو مولا ہمارے ایمان مولا اے اللہ سے توبہ کرا دے مولا شرک سے توبہ کرا دے مولا گناہوں سے توبہ کرا دے مولا گناہ کو گناہ سمجھنے کی توفیق خطا فتنے کا دور ہے اے اللہ آج کا دور ہے آج صرف رشتہ محبت اے اللہ عظمت کے لیے رکھتے ہیں مولا بچا دے مولا توبہ کے واسطے اپنے شہر سے توبہ جس انداز سے ہو وہ توبہ کی توفیق عطا فرما آج سے رمضان کا واسطہ اے مولا رمضان کبھی ملے گا یا نہیں ملے گا مولا یہ معلوم نہیں ہے پھر ہمارے سر ملاقات ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہمیں معلوم نہیں ہے مولا مولا یہ ہمارے روحانی باپ نہ دے روحانی باپ نہ دے روحانی باپ نہ دے مولا ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ تھا ان کی میں ہمارا حصہ بنا اے اللہ ہماری زندگی کو بدل دے مولا وہی سننا بنا دے سننا بنا دے ہمارے شیخ شیخ کو اے اللہ ہمارے سے پورے عالم میں پیر پہنچا دے مولا اے اللہ میں بھی ملا دے مولا اے اللہ میں بھی ملا دے مولا مولا مولا ایک کرم کی بات ہے ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی بدل دے اے اللہ سارے انسانیت کی زندگی کو بدل دے اے اللہ اللہ کو گھر پریشان ہے اے اللہ بیٹی کی وجہ سے اے اللہ بہت کمزور ہوتی ہے اے رشتہ مضبوط بنا دے اللہ کے نکاح کے اسباب مہیا فرما دے اے اللہ ہزاروں بیمار ہیں لاکھوں بیمار ہیں رشتے مرد پر ہیں توبہ کی توفیق عطا فرما دے صحت و عافیت عطا فرما دے طاقت و قوت و ہمت عطا فرما دے ملک تو جگا دے مولا نبی کی محبت جگا دے مولا قرآن پڑھنے کی سعادت نصیب فرما قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما حدیث کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے اے اللہ ہمارے حضرت نے جو بات کہی ہے ہمارے نوجوانوں کے دل میں اتار دے مولا یہ قرآن کی بات ہے یہ حدیث کی بات ہے اے اللہ اگر شک ہو گئی تو ایمان سب ہو جائے گا اے اللہ